شیبان نے یحییٰ بن نبی کثیر سے روایت کی انہوں نے کہا ابو نظرہ اباقی نے مجھے بتایا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں بتایا کہ یعنی, یعنی صحابہ نے نے یعنی صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے وطر پڑھ لو صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو پینسٹھ